خلق اور امر دونوں اللہ کے ہیں پھر اللہ جل شاہ نے اپنے اختیار سے بندوں میں سے جن کو چاہا ان کو نبی بنایا اور اپنا نائب بنایا زمین میں ان کو حکومت بھی دی اور ان کو نبوت بھی دی یہ انبیاء کرام اللہ سے براہ راست منشا معلوم کرتے تھے اور پھر دنیا میں اس کو نافذ کرتے تھے پہلے جتنے انبیاء کرام سے لائے وہ تمام کو نبوت سے سرفراز کیا تھا اور بعضوں کو سیاست اور حکومت بھی دی تھی لیکن یہ ان کے علاقے تک محدود تھا ان کی نبوت اور ان کی حکومت پورے عالم پر نہیں رہی علاقوں پر رہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے حضرت اسحاق جیسے حضرت لود علیہ السلام یہ تمام اپنے اپنے علاقوں کے لیے آئے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات فرمائی کہ میں بنی اسرائیل کی فطر فطر شدہ بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے آیا ہوں معلوم ہوا کہ ان کا سلسلہ علاقائی رہا اور ان کی نبوت اور ان کی حکومت علاقوں میں محدود رہی اس کے بعد سب سے اخیر میں ہمارے آقا کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات عطا فرمائی کچھ خوبیاں اور کچھ کمالات کیے یہ ایسے کمالات ہیں جو اور انبیاء کرام کو نہیں ملے پہلے ہی آپ نے اعلان کیا یا الناس اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں تم تمام کے لیے یعنی پوری کائنات کے لیے آیا ہوں بورس تو اسودی ول مجھے کالے کیا سفید کیا سب کی طرف مقبوض کیا گیا ہے انسان کیا جنات کیا مجھے سب کی طرف مقبوض کیا گیا ہے تو آپ عالمی نبی ہیں جس کو ہندی زبان میں کہتے ہیں جگت گرو ہیں آپ کی بحثت عالمی ہے پورے عالم کے لیے آپ کو رسول اور نبی بنا کے بھیجا ہے سرکار کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ پر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا ہے فرمایا لا نبی باقی میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا میرا دین اور میری شریعت مکمل اور میری کتاب بھی مکمل اور مجھ پر نبوت بھی مکمل کسی نئے نبی کی کسی نئی شریعت کی کسی نئی کتاب کی گنجائش نہیں تیسری خصوصیت یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام جو آتے تھے ان کی تعلیمات ایک حد تک چلتی تھی چلتی تھی پھر اس میں تحریف ہونا شروع ہو جاتی تھی پھر زمانے کی طوالت کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آ جاتی تھیں جب دیکھا کہ بہت تغیر ہو گیا اصلی شریعت میں تو اللہ نیا نبی دے دیتے نئی شریعت بھیج دیتے لیکن سرکار کی رسالت ایسی نہیں آپ کے پاس کوئی نائب آپ کا اس طریقے پر نہیں آیا کہ وہ نبی ہو پر نبوت کے سلسلے کو ایسا مکمل کیا کہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا شریعت اتنی زبردست دے دی کہ یہ شریعت میں تغیر اور تبدل ہو ہی نہیں سکتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا کہ دستور ہے قرآن اور یہ محفوظ ہے اس لیے آئے تو تاری نہ ذکر نہ لگولہ قرآن دستور ہے اور دستور نہیں بدلا جا سکتا ہمارا پرسنل لا اسی دستور پر بنا ہے اس بنا پر بدلا نہیں جا سکتا اب فرمایا کہ آپ آئے اور آپ نے حکمرانی بھی فرمائی پوری دنیا کے لیے پیغام کیا اور شریعت کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے قیامت تک ایک جماعت ہفتہ یہ برقرار رہے گی دنیا میں موجود رہے گی اور شریعت نافذ کرتی رہے گی اس روایت کو مختلف محدثین نے نقل کیا اس نے ماجا شریف میں بھی من امر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا يخافون في الله قیامت تک ایک جماعت حق والوں کی ایسی برقرار رہے گی جو دین میں تغیر اور تبدل کو ہونے سے روکے گی یہ پورے عالم میں جماعت کے افراد پھیلے ہوئے ہیں جب جب کوئی باطل سر اٹھاتا ہے تو وہ حق کے لیے محنت کرتے ہیں اور باطل کا سر کچلتے ہیں تو سرکار کی خصوصیات کیا رہی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تو علاقہ پتنہ سے جمی آپ مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے نمبر دو میری شریعت اور میرا دستور تغیر سے اور تبدل سے محفوظ ہے نمبر تین مجھ پر سلسلہ نبوت کو مکمل کیا گیا اور میرے پاس اب کوئی نبی نہیں آئے گا پہلے بنی اسرائیل میں سیاست اور حکومت دونوں لے کر اس کے نبی رسول آتے تھے اور سرکار کے آنے پر یہ سلسلہ ختم ہوا آپ نے مدینے میں حکومت قائم کی مکہ مکرمہ میں آپ نے حکومت قائم کی اسلامی طرز کی اور فرما میرے دنیا سے جانے کے بعد خلفا آئیں گے کیونکہ بھائی یہ تو دستور رہا کہ ایک نائب جاتا تھا اللہ کا تو دوسرے نائب کو اللہ بھیج دیتے تھے لیکن سرکار پر نیابت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب یہ خلافت دنیا میں چلے گی تو کیسے چلے گی خلافت عربی کا اب ذمہ دار کون ہے فرمایا امت کے سپرد کر دیا امت کو ایک حد تک ایسا اختیار دیا کہ تمہارے موجود ہوتے ہوئے کوئی گمراہی تمہارے اندر داخل نہیں ہو سکتی لادت میں امتی اللہ دلالت اور گمراہیوں پر یہ امت جمع نہیں ہوگی اس امت کو معصوم قرار دیا اور اس کو نگران شریعت قرار دیا کہ تمہیں پوری شریعت کی نگرانی کرنی ہے کوئی چیز اس میں تغیر اور تبدل پذیر نہ ہو جائے اس کا خیال رکھو اور حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اب خلفا آئیں گے اور وہ خلفا بھی کوئی اوپر چھلے اور سخی نہیں ہوں گے بلکہ اللہ نے ان کو طاقت اور اقتدار و قوت عطا کی ہوگی اور وہ حکومت کا نظام بھی ٹھیک کریں گے اور وہ دین کا نظام بھی ٹھیک کریں گے اپنی اتحادی صلاحیتیں لگائیں گے اس لیے فرمایا سرکار نے علیکم سنتی و سنت الخلفا الراشدین المحدین بن نوال پھر یہ خلافت کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ ہوئے جہ تک رہا اور بہت بہترین طریقے پر چلا اس کے بعد عمارتوں کا سلسلہ شروع ہوا امیر بنائے جاتے تھے علاقوں کے اعتبار سے اب دنیا میں جو نظام چلے گا وہ عمارت کے اعتبار سے چلے گا اب امیر ہوں گے اور وہ معاملے جو ہیں مشوروں سے طے کریں گے یہی اب دنیا کا نظام ہے ایک سوال کا اصل میں یہ جواب دیا میں نے سوال یہ تھا کہ پہلے اللہ تعالی ایک نائب جاتا تھا تو دوسرا بھیج دیتے تھے لیکن سرکار کے بعد تو کوئی نائب ہے نہیں فرمایا پوری امت سرکار کی نائب قرار دے دی گئی اور اس سے پہلے خلفائے راشدین کا سلسلہ پھر عمرہ کا سلسلہ پھر دین کا نظام دیکھ ریکھ رکھنے کی ذمہ داری امت کو دے دی اور فرمایا تم گمراہیوں کے اوپر جمع نہیں ہوگی امت کو یہ درجہ دیا جیسے کہ سابق میں انبیاء کرام کے درجے ہوتے تھے اس طرح سے علماء کا درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہا علماء الامتی کا انبیاء بنی اسرائیل یہ حدیث آئی اس پر کوئی اعتراض نہیں علماء امتی پہ اعتراض ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں جو میں نے بہرحال الفاظ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اس میں کلام کیا جائے لیکن معنی کے اعتبار سے کوئی کلام نہیں ہو سکتا اس میں کہ انبیاء کرام کو جو درجہ پہلی امتوں میں حاصل رہا اس امت میں علماء کو یہ اقتدار اور یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے اتحاد وغیرہ کا عطا فرمایا تو یہ سلسلہ عمارت کا اور شورا کا اور مشوروں کا ابھی تک چل رہا ہے اور اسی سے یہ دنیا کا فی الحال نظام قائم ہے اور دین کا نظام قائم رکھنے کے لیے ایک طرف امت ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک طائفہ اور ایک بڑی جماعت رکھی ہے جو پوری دنیا میں نظر رکھتی ہے کہ کہاں باطل سر اٹھاتا ہے اس کا سر کچھ لگے تو یہ نیابت و خلافت کا سلسلہ اب امت میں یوں جاری ہے اب آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ برتری جنات پر اور برتری ملائکہ پر فرشتوں پر اللہ تعالی نے قائم فرما دی حجتوں کے ذریعے سے اب یہ حجت کام کرنے کے لیے دلیل مکمل آ جائے سامنے اس کے لیے اور دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ اب جو ہم نے حضرت انسان کو بنایا ہے یہ سب کا مقدوم ہوگا اور اس میں وہ صلاحیتیں اور وہ قوتیں رکھی ہیں جو فرشتوں میں بھی نہیں پائی جاتی اور جنات میں بھی نہیں پائی جاتی جنات ناری مخلوق ہیں فرشتے نوری مخلوق تو اب یہ سلسلہ یہ برتری دکھانے کے لیے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا صرف ابلیس نے نہیں کیا سوال ہوتا ہے کہ جنات نے سجدہ کیا تھا وہ مخاطب تھے اس میں کہ نہیں تھے آیات سے اور اس کے استدلال سے علماء نے یہ بتلایا کہ جمی مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کے ایک حکم کے سامنے حضرت آدم کے سامنے سجا دے دوں تو تمام ضروریت اور تمام مخلوق سجا ریز ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اب سوال پیدا ہوا کہ آپ لوگ تو نہ کہتے ہیں انسان کے سامنے سجا نہیں ہو سکتا سجا صرف اللہ کے لیے اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ہے اللہ نے حکم دیا تو اس حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا تو اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے حکم کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے تو یہ سجدہ آدم کو نہیں ہے در حقیقت اللہ کے حکم کو ہے نہ ماننے والوں میں ابلیس رہا اس کا استثنا کیا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا موحد رہا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہی نہیں کیا اور یوں کہا کہ غیر اللہ کا سجدہ کیسا کہتے ہیں ابلیس جو ہے تاؤس الملائکہ کہلاتا تھا ملائکہ میں بھی اس کا درجہ انتہائی طور پر اعلیٰ درجے کا تھا علم و معرفت کے اعتبار سے بہت اونچا درجہ تھا لیکن علم اور معرفت کا استعمال جب غلط ہو جاتا ہے تو آدمی اپنے منصب سے گر جاتا معارضہ اس علم کی روشنی میں شروع کیا تو اللہ کے دربار سے گرا دیے گئے استدلال کیا کہ تو نے اے اللہ مجھے افضل بنایا ہے اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور آگ کا درجہ مٹی کے مقابلے میں افضل ہے میں افضل ہو کر مفضول کے سامنے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے سجدہ کرنا یہ خلاف عقل ہے اپنی عقل کا استعمال کیا عقل انسان کو کبھی پریشان کر دیتی ہے عقل کام کی چیز ہے لیکن جہاں رکھنا ہے کنارے پر وہاں اس کو کنارے پر رکھ دیا جائے بل کہتے ہیں نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں اچھا ہے عشق کے ساتھ رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے اور یوں کہتے ہیں اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان کے لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے تو یہاں تنہا چھوڑنا تھا تو عقل کو ساتھ لے کے چلا نتیجہ یہ ہوا کہ عقلی استدلال نے اللہ کے دربار سے گرا دیا تاؤس الملائکہ یعنی ملائکہ میں مور کی طرح اس کا درجہ تھا جیسے مور جو ہے پرندوں میں اونچا درجہ رکھتا ہے سب پرندوں کا سرتاج ہے اسی طریقے سے یہ تمام فرشتوں میں عبادت اور علم کے اعتبار سے سرتاج تھا ایک بات غلط زبان سے نکلی کہاں سے کہاں پہنچی اس لیے قرآن کریم نے تو یہ کہا کہ تکبر نے اسے ختم کر دیا تکبر اتنی خطرناک چیز ہے بڑائی اتنی خطرناک چیز ہے کہ جہاں کسی میں یہ انانیت اور بڑائی آئی کہ بربادی کے راستے کھلے انسان اپنے مرتبے سے گر جاتا ہے اگر انسان یہ سوچے کہ مجھے بنایا ہی مٹی سے ہے اور مٹی کو کیا برتنی حاصل ہو سکتی ہے ناپاک نسخے سے بنایا گیا ہے کہ کپڑے پر لگے تو کپڑا دھونا پڑے جسم سے نکلے جسم دھونا پڑے لیکن تکبر ایسی چیز ہے کہ ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ رسی جل جاتی ہے لیکن اس کا بل نہیں جاتا جب ابو جہل کا سر کاٹا جا رہا تھا تو پہلے تو اس کو اس بات پر افسوس ہوا کہ مجھے کسان کے بچوں نے قتل کیا کوئی بڑا آدمی قتل کرتا تو میرا نام ہو جاتا ہو تو رہے ہیں قتل لیکن تکبر نہیں جا رہا اور پھر یوں کہا کہ جب سر کاٹو نا تو ذرا گردن نیچے کی طرف سے کاٹو مرتے مرتے بھی تکبر ایسی چیز ہے کہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے پوچھا کہ ایسا کیوں چاہتے ہیں آپ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا نیچے سے کاٹا جائے گا اتنی گردن پڑی اور جب تم نبی کے سامنے گردنوں پر سر کو کھڑا کرو گے تو میری گردن اونچی ہوگی تو تمہارے نبی پوچھیں گے یہ کون ہے تو تم کہنا کہ ہمارے سردار کی گردن ہے اور اس کا سر ہے تو بڑا ہی خطرناک چیز ہے اس لیے عمل اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محنت جو کروائی جاتی ہے وہ اسی پر کرائی جاتی ہے کہ تکبر نکلے اور انسان مٹے اس رام کا سب سے بڑا کام جو ہے اپنے آپ کو مٹانا ہے اور اپنے آپ کو ختم کرنا ہے پنا کا درجہ حاصل کرنا ہے اور پنا کی حیثیت کو بھی فنا کرنا ہے یہ کہا کہ انکار کر دیا اب رہ جاتی یہ بات کہ سجدہ کرنے کا حکم دیا کسی انسان کے سامنے انسان کا سجدہ جائز ہے حدیث پاک میں منع فرمایا پہلی امتوں میں سجدہ تعلیمی تھا لیکن وہ امتوں میں خرابیوں کو چیک کرنے کے لیے نبی ہوا کرتے تھے جہاں بگاڑ آنے کا خطرہ ہو دوسرا نبی اس کی اصلاح کرتا تھا لیکن ہماری شریعت ایسی ہے کہ اس میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس بنا پر وہ سوراخ جن راستوں سے اور جن سوراخوں سے کوئی شرک اور کوئی کفر اور کوئی بداق کی چیز آ رہی ہو شریعت مقدسہ وہ سوراخ کو بند کر دے اس کے بند کرنے کا طریقہ رکھ اس کی ایک دلیل حدیث میں حدیث پاک میں فرمایا کہ کوئی شخص اپنے غلام کو غلام نہ کہے اور کوئی غلام اپنے مالک کو آگا اور رب نہ کہے کیونکہ اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ رب تو پالن ہار کو کہتے ہیں پالن ہار صرف اللہ کی ذات ہے خیال پیدا ہوتا ہے اس میں کہ ان کے اندر بھی ربوبیت آئی اور شایدہ لفظ کے ذریعے سے جو اصل معنی کی طرف جاتا ہو ایسے شاید کے لفظوں کو ختم کیا ہے اس لیے مالک کو بھی نہ کہا کہ بندہ اور غلام کہہ کر اصل میں تو انسان اللہ کا بندہ ہے اور اللہ در حقیقت رب ہیں اور مالک ہیں ایک تو یہ کہا سجدہ تعظیمی پہلی امتوں کے اندر جائز تھا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ والسلام کے سامنے برادران جو ہیں وہ آداب بجا لائے تو ذرا اپنے آپ کو جھکایا اور سجدہ کیا علماء نے لکھا وہ بخر یہ سجدہ تعلیمی تھا ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں لکھا کہ پہلی شرائع میں سجدہ تعلیمی کسی حق تک جائز تھا لیکن امت مسلمہ کے اندر یہ حرام ہے کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو اگر اس چیز کو باقی رکھا جائے گا تو یہ سجدہ جو تعظیمی ہے اس کی شکل عبادت کی بن جائے گی ایک فقی نے اچھی بات لکھی ہے کہ نماز ایک عبادت ہے اور اس میں کھڑے رہنا ہے اور بیٹھنا ہے یہ دو کام تو انسان عادت بھی کرتا ہے کھڑا بھی رہتا ہے بیٹھتا بھی ہے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں خالص عبادت کا رنگ ہے وہ عام طور پر آدمی عادتوں کے اعتبار سے نہیں کرتا وہ رکو ہے اور سجدہ ہے سجدہ عام طور پر کسی کے سامنے آدمی کرتا نہیں اور نہ رکو میں اس لیے منع فرمایا کہ کسی کی تعلیم کرتے ہوئے اتنا جھکنا کہ رکو کی پوزیشن بن جائے من ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ گرفتار ہوئے تھے تو جہانگیر کے دربار میں یہ بات چلی کہ یہ بندہ کسی کے سامنے وہ زمین بوجھ سلام ہوتا تھا بادشاہوں کے یہاں خوب جھوک کر کے ان کی تعظیم کرتے تھے مجدد الفسانی نے کہا کہ سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہو سکتا ہے یہ زمین بہت سلام میں نہیں کروں گا زمین بوجھ سلام یعنی زمین کو چونتے ہوئے سلام ہیں بادشاہ نے کہا ان کو ایسے راستے سے لاؤ سامنے ایسی چیزیں بناؤ کھڑکی ایسی بناؤ کہ ان کو جھک کے داخل ہونا پڑے جھکیں گے تو روکو کی پوزیشن ہو جائے گی تو میرے سامنے جھکنا پایا گیا میں چھوڑ دوں گا جب وہ کھڑکی بنائی گئی محل دربار میں اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو لے جانے لگے تو اندازہ ہو گیا کہ دربار میں حاضری ہے تو کہا یہ کھڑکی میں سے داخل ہونا ہے جھک کر اکثر بڑے بڑے جو مزارات ہوتے ہیں اس میں کٹھیرے بنے اور کٹھیروں کے اندر لکڑیوں کی اس طرح سے فٹنگ کی گئی ہے کہ آدمی کو قبر پر جھکے بغیر جو ہے وہاں جا نہیں سکتا ہے کٹھیروں پر انہوں نے جو ہے لکڑیاں لگا دی ہیں کہ آدمی روکو کی پوزیشن میں وہاں جائے مت جاؤ دور کھڑے رہو سلام پیش کرو فاتحہ خانی کرو لیکن یہ سجدے کی پوزیشن سے بچاؤ اپنے آپ کو جہانگیر کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جھک کر جانا ہے کہاں کھڑکی کھول دو میں جاتا ہوں اور جب گئے تو پہلے پیر جو ہیں وہ داخل کیے اور لیٹے ہوئے داخل ہوئے اور پھر جب پورا جسم کھڑکی سے اس طرف چلا گیا تو کھڑے ہو گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اللہ نے پر وقت کیا جس کو خبردار ارے بھائی آپ پیروں کے بل کیوں آئے لوگ آتے ہیں تو سر کے بل آتے ہیں داخل ہوتے ہیں تو سر کے بل داخل ہوتے ہیں آپ پیر کے بل داخل ہوئے جواب دیا کہ آپ چونکہ سامنے تشریف فرما تھے اور اگر میں سر کے بل آتا ہوں تو رکو اور سجدے کی پوزیشن ہوتی ہے اور سجدہ غیر اللہ کے لیے ناجائز اور حرام ہے پیر آپ کو دکھا سکتا ہوں سر نہیں دے سکتا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا اس بنا پر میں اس طرح سے داخل ہوا اقبال نے اس کو نوٹ کیا اور اس پر شعر لکھا ایک روایت ہے جس کو بیس سے زیادہ صحابہ کرام نے نقل کیا ہے تدریب الراوی میں لکھا ہے دس سے زیادہ صحابہ کسی روایت کو نقل کریں تو وہ روایت تواتر کے درجے کی ہو جاتی ہے یہاں تو بیس صحابہ کرام نے روایت کیا ہے لوگ تو عام اور واحد ان یس جو دلیا لامرت تو نسان یز اگر میں کسی انسان کو انسان کے سامنے سجدے کی اجازت اس کا محور کیا رہا ہے اس کا شان نزول سرکار نے یہ ارشاد اچانک کیوں فرمایا اس پر علماء نے لکھا ہے کہ کیسر و کسرا کے دربار سے ہو کر جو صاحب کرام آئے تھے اور سلاطین عالم کے دربار جن صاحب کرام نے دیکھے تھے انہوں نے درخواست کی تھی اور درخواست یہ کی تھی کہ سرکار ہم ایسے ایسے سلاطین کے دربار میں پہنچے ہیں اور وہاں ان لوگوں کے سامنے لوگ سدے تعزیمی میں اپنی پیشانی جو ہے بادشاہ کے پیر کے پاس رکھ دیتے ہیں اور باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں تو ہم کو بھی اجازت ملے ہم تو انتہائی تعلیم کرتے ہیں اور آپ سے عشق رکھتے ہیں لہذا ہمیں بھی اجازت ملے کہ ہم بھی اس طرح سے سر جھکائیں آپ کے سامنے سجدہ بجا لائیں آپ کے سامنے سجدہ تعظیمی کریں آپ کے سامنے سرکار نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا میں اگر کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے سجدے کی اجازت دیتا ہوں تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کے سامنے سجدہ ریز ہوں لیکن جب اس کی اجازت نہیں ہے تو کسی بھی غیر کے سامنے سجدے کی اجازت نہیں ہوگی اس سے یہ بات کھل کر سامنے آئی کیونکہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ کا ثابت ہے اور ادھر برادران یوسف کا حضرت یوسف کے سامنے ثابت ہے تو پھر یہ ثابت شدہ امر کو ختم کرنے کے لیے دلیل کیا ہے ہمارے پاس دلیل یہ حدیث ہے جو تواتر سے چلی ہے بس آج کا سبب صرف اتنا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکبر سے اور بڑائی سے بچائے اس بنا پر کہ یہ انسان کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے اور دربار ربانی سے اس کا نکلنا ہو جاتا ہے وہ منظور نظر رب نہیں رہتا بلکہ وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے وہ محبوب ہونے کے بجائے مقبوض ہو جاتا ہے اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کا دار اللہ نہ جالو حال جانو اللہ اللہ علوم والا فساد جو لوگ دنیا میں اپنی برتنیاں نہیں چاہتے جو دنیا میں اپنی پڑھائیوں کا تصور لے کر نہیں چلتے فرمایا میں ان کو جنت کی وراثت دوں گا اور جنت ان کو ملکیت کے اندر دوں گا اور وہاں کا مالک اور وارث ان کو بناؤں گا ولاقی لا بطول اور ایسے لوگ متقی ہیں جن کا انجام اچھا ہو سکتا ہے آئی سی یو میں ہیں دعا کی گزارش درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا وقنا وقنا عذاب عذاب عذاب عذاب النار قنا القبر الفقر وقنا عذاب الدين الفری يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا ذهاب همومنا وهمومنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ ہماری اصلاح فرما اے العالمین ہمارے دلوں سے بڑائیاں اور جتنی روحانی بیماریاں ہیں سب سے کفائے کاملہ عطا فرما اے الہ العالمین ہمیں توازو عاجزی انکساری والی زندگی عطا فرما اے اللہ اخلاص عطا فرما اے اللہ للہیت عطا فرما اے الہ العالمین فروطی والی زندگی نصیب نصیب فرما اے اللہ تیری رضا دائمی عطا فرما تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے اے اللہ قرآن کریم کی فہم نصیب فرما اس کی تلاوت کا ذوق شوق عطا فرما اور اے اللہ اس کے ایک ایک حرف کا عشق عطا فرما اے اللہ اس کا ادب اور احترام نصیب فرما اے اللہ اس کی عظمت ہمارے سینوں میں جا فرما اے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کلمے والی موت فرما اے اللہ پورے بجنے کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرما کی اذكروا الله ذكرا كثيرا ذکر ہونا چاہیے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو وقت مل جائے اس کو اللہ کی یاد میں گزارا جائے اگر اللہ کی یاد میں نہیں لگائیں گے تو فضول چیزوں میں لگ جائیں گے ریبت میں لگ جائیں گے کینا کپٹ کی بات میں لگ جائیں گے اس لیے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے ہر وقت اس لیے مراقبہ دیا ہے ذکر کی کثرت ہونی چاہیے ایک بار دوسرا ذکر میں مداوت ہونی چاہیے ہمیشگی ہونی چاہیے جہاں تک ہو سکے پابندی کے ساتھ ذکر کیا جائے تھوڑا کرو لیکن پابندی کے ساتھ کرو یہ جو پابندی اور استقامت جو بتاتے ہیں وہ استحبابی اور سنن کے جو اعمال ہیں اس میں ہوتا ہے جو فرائض ہیں ان کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے اس کو تو پورا کیے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے تو اس میں تو استقامت کی بات چاہیے ہی لیکن جو نقلی اعمال آدمی کرتا ہے اس کے اندر استقامت ضروری ہے اس میں یہ اوراد اور اثرال بھی ہیں کہ آدمی جتنا بھی کر رہا ہوں اس کو پابندی سے بجانا ہے کوشش تو یہ کرے کہ بڑھ جائے کیوں نہ کرے تب جا کر کے اس میں برکتیں ہوتی ہیں استقامت نہیں ہوتی تو پھر برکت بھی نہیں ہوتی کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا کبھی ناغا کر لیا تو اس میں جو برکات اس کی حاصل ہونی چاہیے اس کے اندر کمی آ جاتی تو تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے اور ایک تصویر پوری جو ہے اس کا ورد انشاءاللہ کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو ذکر کرنے کی توفیق صحیح ادا فرمائے اور مراقبہ بھی پابندی سے روزانہ چند منٹوں کے لیے ضرور کیا جائے اور مراقبے کے لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ مراقبہ کسی شیر سے آپ بےد ہوں تب بھی کر سکتے ہیں اور نہ ہو تب بھی کر سکتے ہیں مراقبہ عام چیز ہے ہر ایک کو اپنے دل کے حال کا تفحص کرنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرا دل گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہو رہا ہے نیتوں کی طرف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تیرے تھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجور حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مشہور حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس کا دمے آخر سب کو دل کی طرف ذرا سا جھکائیں لگاتار تصور کرنے کا نام ہے مراقبہ تصور یہ رکھیں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے اب سے تھوڑی دیر تک یہ مراقبہ جاری رکھیے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ میں مجبور ہو جا دل کا اصلی لیے کام عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے آیا بمرے تار فسال اللہ پہ دنیا میں عقل کوئی گئی تیری تجھے دل کا تجیک خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کا سمل فرما مسلسل یاد اپنی خدایا فضل پر دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے میں تیری خاطر دل بدل دے کرو قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا شکستہ رہو کیوں دل شکستہ چپ کے دم بدم ایک دن مرنا گیا آخر موت گئے کر لے جو کرنا گیا آخر موت گئے سوچو کہ میری موت میرے پیچھے آ رہی ہے خبر میرا انتظار کر رہی ہے جو قدم میں اٹھاتا ہوں حقیقت میں قبر کی طرف جا رہا ہوں یہ دھوکہ ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں آنکھ بند کی ہو تو سوچنا چاہیے کہ کہاں گیا تو آنکھ بند کرنے کا اختیار تھا کر لی لیکن ایک دن ایسا آئے گا سب اختیار ختم ہو جائیں گے لا الله الله الله محمد محمد رسول صلى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا سمجھوں تجينا بها من جميع الأقوال والآفات وتغني لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك يدك لم ملک نام ہاشیا پیدا پال دلانے کا بنا فکن تولی نا واہ نا سوائے سبھی اللہ خان نفوسنا کو سنا تخواہ وزن من نام تخیر و مزہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خدائیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شاہ میرے حال فرما رحم کے کرم کے عافیت کے اور خیر کے فیصلے فرما اے اللہ العالمین ہمیں زبان ذاکر عطا فرما اے اللہ قلب شاکر عطا فرما اے اللہ جسم تیرے احکام پر عامل و نادر عطا فرما اے العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرما اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما اے اللہ ہم ہمارے دل کو نور نورانیت سے منور فرما اللہ نور معرفت عطا فرما اللہ تیری یاد و بھری زندگی عطا فرما غفلت والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما اللہ اپنے اوقات کے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما اللہ لفظیات اور فضولیات سے ہماری حفاظت فرما اللہ ایک ایک منٹ کا ہمیں قدر دان بنا دے اللہ یہ قیمتی زندگی کی ہم کو قدر نصیب فرما دے اللہ ہماری زندگی کو ذاکرانہ بنا دے دے اللہ تیری یادوں والی بنا دے اللہ معرفت سے بھرپور بنا دے العالمین سلسلوں کا فیض عطا فرما مشاعت کی توجہات نصیب فرما جو بزرگ دنیا میں موجود ہیں سلسلوں کے اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما اور جو دنیا سے تشریف لے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کی مسائل جمیلہ کا اپنا شاعن شان بہترین بدلا عطا فرما اللہ گناہوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما بیٹیوں والی زندگی عطا فرما اے اللہ تیری رضا ہمیشہ کے لیے نصیب فرما تو ہم سے خوش ہو جا اپنے ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما اے اللہ جسمانی امراض سے شفا عطا فرما اے اللہ غیر سے ہماری تربیت فرما اے اللہ ہماری اصلاح فرما اے اللہ دور دراز سے لوگ آئے ہیں اور اس نسبت سے آئے ہیں کہ کچھ اللہ اللہ اور تیرا نام لینا نصیب ہوگا اے اللہ ہمیں تو کچھ آتا جاتا نہیں تو ہی ان کے دلوں کو سے فرما دے اور اللہ کوئی زیر سے تربیت کے نظام بنا دے اور اللہ جو مقصد لے کر آئے ہیں اس مقصد میں تو ہی کامیابی عطا فرما دے اے اللہ ہمیں تو نے ٹوٹا پھوٹا اپنا نام لینے کے لیے جمع کیا یہ تیرا کرم اور احسان ہے اے اللہ اس احسان کا شکریہ اور اس کے الفاظ بھی ہمارے پاس نہیں ہے دنیا کے کروڑ اور کروڑ انسان میں سے اے اللہ اس وقت ہمیں اپنا نام لینے کے لیے جمع فرما دیا اے العالمین ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دے اے اللہ اس کے ایک ایک لمحے کی قدر ہمیں عطا فرما دے اے اللہ تمام دنیا کو ذاکر بنا دے اے اللہ تمام کو تیرا نام لینے والا بنا دے جو لوگ اے اللہ تیرے دین کے دشمن ہوئے ہیں ان کو بھی دین سمجھا دے اللہ ہمیں بھی ہمت عطا فرما کے ان تک ہم دین کا پیغام پہنچا سکیں پیغام رسانی کا کام کر سکیں اللہ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان تک دین پہنچا دیں لیکن اللہ ہماری کمزوری رہی ہم اپنے جھمیلوں میں پڑے رہے اور اپنی الجھنوں میں ایسے رہے کہ ہم ان تک دین نہیں پہنچا سکتے اللہ نہ پہنچا سکے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ جو جب تک ہمیں ہمتیں ہوں اور اللہ جب تک ہمارے اندر صلاحیتیں ہوں اے اللہ تیری طرف سے جو عطا کیا گیا دین ہے اللہ ان تک پہنچانے کی سعادت سے ہمیں پیداوار اللہ ہمیں خود بھی دین کا قدردان بنا اے اللہ نمازوں کا عاشق بنا اے اللہ تیری پیاری اور بہترین کتاب جو نبی پر نازل فرمائی اے اللہ اس کا ہمیں تلاوت کرنے والا بنا اے اللہ اس کا ناشر بنا اے اللہ اس کا مبلغ بنا اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والا بنا اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ دور دراز سے مجمع اے اللہ تیرے نام کی نسبت سے آیا ان کا آنا قبول فرما ان کا بیٹھنا قبول فرما ان کی نقل و حرکت قبول فرما ان کا تیرے دربار میں ہاتھ پھیلانا منظور فرما جو دہائیاں اور جو مقاصد لے کر آئے ہیں اللہ مقاصد میں کامیابی عطا فرما اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما جب تک زندہ رکھ رکھے ایمان عطا فرما آخری وقت ہو تو اللہ حفاظت ایمانی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب کروا اے اللہ یہ دعائیں اپنے قدر و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے میں منظور فرما پھر احمد تیار ہمارا چمپا میں تیس کے روز عشاء کی نماز کے بعد مجلس انشاءاللہ ہوگی اور آٹھ بجے نماز کا وقت